الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقال تعالى يا ايها الناس أنتم الفقراء إن يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم كلكم عار إلا من كسيته فاستقسوني أكسكم كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم كلكم سائل إلا من أغنيته فاسألوني أغنكم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار أو كما قال اسے کھو دیتے ہیں چند سال چند مہینے چند گھڑیاں اور اس کے بعد ان سے بھی منزل چھن جاتی ہے ان سے بھی مقصد گم ہو جاتا ہے پانے والا اور نہ پانے والا برابر ہو جاتا ہے ایک نے پا کے کھو دیا ایک نے پایا ہی نہیں موت نے دونوں کو برابر کر دیا ایک نے کہا عزت دولت شہرت میری منزل ہے اس نے پا لیا دوسرے کو کسی نے پہچانا نہیں اس کے لیے گردنیں جھکتی رہیں ایک دن آیا کہ دونوں کے دونوں کو موت نے ایسا برابر کر دیا کہ تہ خاک سب کے پنجروں سے گوشت اتر گیا اور سب کی قبریں ادھڑ گئیں اور سب پر وحشت ویرانی نے ڈیرے ڈال دیے اور موت نے مٹی نے دونوں کے دونوں کو ایک جیسا کر دیا میری نظر میں اگرچہ آگے ایک اور جہان شروع ہوتا ہے جہاں ہر ایک کے ساتھ ایک اور معاملہ شروع ہوتا ہے لیکن میری جو دیکھنے والی آنکھ ہے اس میں پانے والا کھونے والا برابر ہو جاتا ہے ساری زندگی تڑپ تڑپ کے گزارتی اور ساری زندگی تخت شاہی پہ گزار دی موت نے دونوں کو ایک جیسا کر دیا اللہ کے سوا جس چیز کو منزل بنایا جائے گا اللہ کے سوا جس چیز کو مقصد بنایا جائے گا وہ سوائے ناکامی کے اور کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا آخر انجام یہ ہے کہ حسرتیں لے کر ہر کوئی اٹھ جاتا ہے اور سینہ داغدار ہوتا ہے دامن کانٹوں سے بھرا ہوتا ہے اور گزری ہوئی زندگی پر ندامت اور آہیں اور حسرتیں ہوتی ہیں جن کا مداوع اس وقت ہو نہیں سکتا کہ اب شام ہو چکی ہے اب سورج ڈوبنے کو ہے واپسی کا کوئی نظام نہیں ہے تو کوئی کھینچ کے سورج کو واپس لائے وہ اگلے دن ہی واپس آئے گا ڈوبتی زندگی کے سورج کو اس جہان میں کوئی واپس نہ لا سکا نہ لا سکتا ہے نہ ہی میرے اللہ کا یہ نظام اور قانون ہے اسے ڈوبنا ہے اسے غروب ہونا ہے اسے چھپ جانا ہے اللہ کو پانے کے لیے انسان کے پاس علم کوئی نہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے انسان کے پاس معلومات کوئی نہیں اللہ کی پہچان کے لیے انسانی کمپیوٹر میں کوئی پہلے سے پہلے سے کوئی رکھا ہوا علم کوئی نہیں ہے یہ علم انسان اپنی ساری طاقت خرچ کرنے کے بعد بھی نہیں پا سکتا یہاں وہ جاہل ہے بلدارک کا علم ہم فلّا یہاں آ کر وہ آجز ہو جاتا ہے یہ علم اسے اللہ ہی پہنچاتا ہے انسان اپنے تجربوں سے یہاں تک تو پہنچ چکا ہے کہ اس دنیا کا بنانے والا کوئی ہے لیکن وہ کون ہے یہاں آ کر وہ عاجز ہیں یہ کرم اللہ خود کرتا ہے اور وہ نبیوں کو بھیجتا ہے جن کے ذریعے سے اللہ کا راستہ معلوم ہوتا ہے اللہ کی ہستی کا پتہ چلتا ہے اللہ کا تعارف ہوتا ہے اور اللہ تک پہنچنے کے لیے راہیں کشادہ ہو جاتی ہیں ورنہ انسان اپنے تجربے اور عقل اور فراست اور معلومات پر خالق کو نہ اچھی طرح پہچان سکتا ہے نہ اس کو راضی کرنے کے طریقے جان سکتا ہے کوئی اپنی عقل سے نماز کیسے ایجاد کرے گا کوئی اپنی فراست سے حج اور طواف اور شیطانوں کو کنکر مارنا احرام باندھنا عرفات میں بیٹھنا یہ کوئی اپنی عقل سے کیسے ایجاد کرے گا کب سجدہ کب رکو کب قیام کیا پڑھنا ہے کہاں ہاتھ رکھنے ہیں کہاں دیکھنا ہے کہاں نماز ختم ہوتی ہے کیسے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے یہ علم انسان کہاں سے لائے گا مال میں اللہ کا حق کتنا ہے مال کیسے کمانا ہے یہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں ہے نکاح اور زنا میں کیا فرق ہے چار آدمیوں کی موجودگی میں ایک آدمی کہلواتا ہے تو انہیں قبول کیا وہ کہتا میں نے قبول کیا اور دو لڑکا لڑکی چھپ کے آپس میں تعلق بناتے ہیں تو ہمیں تو فرق نہیں محسوس ہو رہا ایک جیسا ہی ہے یہ بھی لڑکے اور لڑکی کا تعلق ہے وہ بھی لڑکے اور لڑکی کا تعلق ہے ہماری نظر میں انسانی عقل انسانی نظر ایک جیسا دیکھ رہی ہے دونوں کو یہاں آ کر اللہ کا علم بتاتا ہے کہ یہ نکاح ہے یہ زنا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے تجارت میں نفع اٹھانا مقصود ہے میں کہتا ہوں مجھ سے ہزار روپیہ لے جاؤ اور مجھے ایک مہینے کے بعد تم ایک ہزار اور ایک سو واپس کرو تو یہ بھی ایک نفع ہے اور میں ایک سودا بیچتا ہوں ہزار روپے کا اور اس پہ ایک سو روپیہ نفع لیتا ہوں یہ بھی نفع کی ایک شکل ہے میری نظر میں دونوں برابر ہیں یہاں نبی کا علم اور اللہ کی وہی بتاتی ہے کہ یہ سو روپے پہ لیا ہوا ہزار پہ جو سو لیا ہے یہ حرام ہے یہ سود ہے اور کپڑا بیچ کے ہزار پہ جو سو لیا ہے یہ حلال ہے یہ تجارت ہے تو میں اللہ کو پہچانوں کیسے نہ یہ علم میرے پاس ہے اب میں اللہ کی مانوں کیسے نہ یہ علم میرے پاس ہے اور اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور کیسے چاہتا ہے اور مجھے کن چیزوں سے روکتا ہے بچاتا ہے وہ کس طریقے پر یہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں ہے یہ سوا لاکھ نبیوں کو علم ملا جب انسانوں نے اپنے جیسوں کو خدا بنا لیا سب سے پہلی بت پرستی نو علیہ السلام کی قوم نے شروع کی ودن ولا ولا پانچ بڑے لوگ تھے نیک آدمی تھے ان کا انتقال ہو گیا تو اب شیطان کو موقع ملا لوگ ان کو بیٹھ کے یاد کرتے تھے تو ایک دن ان کے پاس آیا کہنے لگا ان کی فوٹو بنا دو تمہیں فوٹو انہیں تم یاد رکھو گے تمہاری آنکھوں کے سامنے رہیں گے اب بنا دو تو اس نے ان کی تصویر بنا کے ان کو دے دی تو وہ تصویریں گھروں میں لگ گئیں بھائی یہ ہمارے بزرگ تھے یہ ہمارے بڑے تھے اسلام نے تصویر کو حرام کیا کہ یہ آگے بت پرستی کا راستہ ہے نظر اٹھانے کو حرام کیا کہ یہ زنا کا راستہ ہے موسیقی کو حرام کیا کہ یہ فحاشی اور بے حیائی کا راستہ ہے سود کو حرام کیا کہ یہ ظلم و ستم اور حرص و حوث کا راستہ ہے جوئے کو حرام کیا کہ یہ لوٹ مار کا راستہ ہے جس چیز نے آگے جا کے ہلاکت کا نظام بنانا اور اسلام اس کو شروع میں روکتا ہے تو جب ایک دو نسلیں گزر گئیں تصویر دیکھتے تھے تو وہ اگلی نسل دوسری تیسری کے پاس آیا تصویریں پرانی ہو جاتی ہیں میں تمہیں ان کی مورتیاں بنا دوں تو وہ سلامت رہیں گی اور تمہیں اچھی لگیں گی ان کا بنا دو تو مورتیاں بنا کے دے دیں ان کو ایک نسل دو نسل اس میں گزار دی تو پھر اب نبوت کا علم ختم اور انسانوں کی محنت آہستہ آہستہ زوال پذیر تو پتہ نہیں کون سی نسل کے پاس وہ آیا اور ان سے کہنے لگا تمہارے خدا بھی یہی ہیں تمہارے معبود بھی یہی ہیں ان سے مانگو یہ سنتے ہیں یہ دیتے ہیں تو ان کو آہستہ آہستہ قائل کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا یہاں تک کہ ان کو ان کے سامنے جھکا دیا اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے نو علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے آ کر اللہ کا تعارف کروایا کہ یہ نہیں یہ تو پتھر ہیں اور اگر یہ اپنی اصلی شکل میں بھی ہوتے تو انسان ہیں اور اللہ کے دوست تھے ولی تھے تو انسان اور اللہ میں کیا جوڑ ہے جب اللہ زندہ سلامت موجود ہو تم اسے چھوڑ کر کسی اور کو پکارو یہ تو اللہ کی غیرت کو للکارنے والی بات ہے یہ تو اللہ نے کہہ دیا ہو کہ میں تھک پہ تو میرے بندے کو مانگ لیا کرو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہو کہ میں بھی ہاں تے اے بھی ہیں انہوں کو کولی بھی منگو تو میرے کولی بھی منگو یا تو اللہ کی طرف سے وہی آئی ہو کہ بھئی اے بھی کرن گے تو میں بھی کراں ہوں اسی رل مل کے ٹورنا ہے کم جو اسی کم اوکھے پھنس گئے ہیں یا تو میرے رب نے کہیں اشارہ کیا ہو سراحتاً بتایا ہو کہ میں بھی ہوں اور یہ بھی ہیں یہ بھی کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں اور اگر یہ نہیں اور لا ہے لا لا الہ لا الہ یہ صرف معبود کی نفی نہیں کہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا جہاں جہاں تمہاری امیدیں پھنسی ہوئی ہیں تمہاری نظریں اٹھتی ہیں تمہاری سوچ کے دائرے جہاں تک جاتے ہیں تمہارے تخیل کی سواریاں جدھر منہ کرتی ہیں اور بھاگتی ہیں ان سب پر لا لا لا لا سے چھری سے چھری سے کاٹا ایسے جیسے وہ چھیچڑے نہیں اتارتا کسائی گوشت کے اوپر سے سارے چھیچڑے اتار اتار اتار اندر سے بوٹی کو صاف کر کے نکالتا ہے تو یہ جو لا ہے یہ ایک تلوار کی شکل ہے جو میرے رب ہی کے ہاتھ میں ہے اور دو دھاری ہے وہ اوپر کو بھی کاٹتی ہے نیچے کو بھی کاٹتی ہے اللہ کے سوا وہ اوپر چلی تو ساتوں آسمان کو چیر دیا اور عرش کرسی لوح و قلم کو چیر دیا جنت اور جہنم کو چیر دیا وہ نیچے چلی تو ساری دنیا کے انسانوں کو کاٹ دیا ساری دنیا کی امیدوں کو کاٹ دیا ساری دنیا کی تمناؤں کو کاٹ دیا اور جہاں جہاں انسان کی نظر اٹھتی ہے وہ سب پر لا ہے لا ہے لا ہے لا کوئی کچھ نہیں کوئی کچھ نہیں کسی کا کچھ نہیں صرف یہ نہیں کہ معبود اللہ ہے نہیں نہیں لا الہ کوئی معبود نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے لا رب کوئی پالنے والا نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے لا حفیظ الا اللہ کوئی حفاظت کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے لا وکیل الا اللہ کوئی وکیل نہیں سوائے اللہ کے لا قاضی الا اللہ کوئی حاجات کا پورا کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے لا رازق الا اللہ کوئی کھلانے والا نہیں سوائے اللہ کے لا لا لا ہر تمنا ہر شکل ہر صورت ہر مورت وہ کوئی بھی شکل ہو ہر پر اللہ کہتا ہے یہ نہیں اس سے نہیں ہوگا تمہارے اللہ سے ہوگا اور جب ایمان کمزور پڑتا ہے تو پہلے اللہ کے ساتھ اور چیزیں شامل ہوتی اللہ بھی کیتی جانا ہے اے بھی کیتی جانا اللہ بھی کرنا ہے تو ایس بھی کرنا ہے رب بھی کرنا والا تو اے بھی کرنا والا پہلے یہ نقطہ پیدا ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ آہستہ رب پیچھے چلا جاتا ہے اور وہ شکلیں آگے آ جاتی ہیں وہ صورتیں آگے آ جاتی ہیں پھر اللہ کو لوگ بھلا دیتے ہیں اور انسانوں کو خدا بنا لیتے ہیں انسانوں کو معبود بنا لیتے ہیں انسانوں کو اپنی ضرورتوں کے لیے وہ حاجت روا مان لیتے ہیں پہلے بھی آج بھی آئندہ بھی ماضی میں حال میں مستقبل میں ابتدا میں انتہا میں دوران میں ہر دور ہر زمانہ ہر حال میں ہر رفتار میں ایک اعلان ہے اللہ کا کہ لا لا لا کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں جہاں ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے جہاں نہیں وہ اللہ کا ارادہ ہے جہاں عزت ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے جہاں ذلت ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے جہاں بلندی ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے جہاں پستی ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے جہاں بلندیاں نشیب و فراز ہیں وہ اللہ کا ارادہ ہے جہاں نشیب ہیں پستیاں ہیں وہ اللہ کا ارادہ ہے جہاں محبتیں ہیں وہ اللہ کا ارادہ ہے جہاں نفرتیں ہیں وہ اللہ کی پکڑ اور اللہ کا ارادہ ہے جہاں حفاظت ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے اور جہاں بد امنی ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے جہاں پانی کا بہنا ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے جہاں بارش کی برس جہاں بارشوں کے قطرے ہیں وہ اللہ کا ارادہ ہے جہاں بجلیوں کی گرج ہے اور اور بادلوں کا زمین آسمان کے بیچ میں مسخر ہو کے کھڑے ہونا ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے جہاں پانی کا بخار بن کے اٹھنا ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے اور اس کا ہواؤں میں بکھرنا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے بادل بن کے کھڑے ہونا ہے تو وہ اللہ کا کی چاہت ہے اور پھر قطرہ قطرہ بن کے برسنا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے اس کا پہاڑوں پہ برف بن کے گرنا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے اس کا پانی بن کے زمین پہ برسنا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے اس کا صدف کے منہ میں جا کے موتی بننا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے اس کا سانپ کے منہ میں جا کے زہر بننا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے اس کا ہرن کے منہ میں جا کر مشک میں تبدیل ہونا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے اس کا بکری کے منہ میں جا کر دودھ میں بدلنا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے اس کا درخت میں جڑ کی جڑوں میں جا کر آم پھول پتیاں اور امرود انار کنو اگر بننا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے اس کا انسانی جسم میں جا کر زندگی کے لیے ایک پیغام بننا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے اس کا زمین میں اتر کر اندر جا کے جمع ہو جانا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے اس کا چشمے بن کے ابلنا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے اس کا آبشاروں کی شکل میں گرنا ہے یا جھرنوں کی شکل میں ابلنا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے اور پہاڑوں پہ برف کا پگھلنا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے دروں میں سے راستے بنانا اور سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی ندیوں کی شکل میں پانی کا گنگنانا اور پتھروں سے ٹکرانا اور پھر فور بن کے ہواؤں میں اڑنا اور ایک حسن کا منظر پیش کرنا اور پھر بل کھاتے ہوئے شمال سے جنوب کی طرف چلنا اور سمندر میں جا کے گم ہو جانا یہ جو کچھ ہے یہ اللہ کا ارادہ ہے زمین کا بچھنا ہے تو یہ اللہ کا ارادہ ہے آسمان کی بلندیاں ہیں تو یہ اللہ کا ارادہ ہے سورج کی آگ ہے تو یہ اللہ کا ارادہ ہے تاروں کا حسن ہے تو یہ اللہ کا ارادہ ہے چاند کی ٹھنڈک ہے تو یہ اللہ کا ارادہ ہے رات کے اندھیرے ہیں تو یہ اللہ کی چاہت ہے دن کا اجالا ہے تو یہ اللہ کی چاہت ہے مئی جون میں گرم ہواؤں کا چلنا ہے تو یہ مئی جون کی طاقت نہیں اللہ کے فیصلے ہیں دسمبر جنوری میں ٹھٹھرتی ہوئی ہواؤں کا چلنا ہے تو یہ دسمبر جنوری کی طاقت نہیں یہ اللہ کا ارادہ ہے گولی کا پیٹ میں جا کے شفا بننا ہے تو یہ ڈاکٹر کی طاقت نہیں یہ اللہ کا ارادہ ہے میری ضرورت کا پورا ہو جانا ہے تو یہ کسی انسان کا کمال نہیں یہ کسی ولی کی کرامت نہیں یہ میرے اللہ کا ارادہ ہے ولی کی کرامت اللہ کا ارادہ ہے ولی کی کرامت اللہ کا ارادہ ہے نبی کا معجزہ اللہ کا ارادہ ہے سلیمان کے تخت کا ہواؤں میں اڑنا سلیمان علیہ السلام کی طاقت سے نہیں یہ اللہ کا ارادہ ہے مردوں کا عیسیٰ علیہ السلام کی پکار پہ زندہ ہو جانا یہ عیسیٰ علیہ علیہ السلام کی پکار پہ زندہ ہونا یہ میرے رب کی قسم یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طاقت نہیں یہ اللہ کا ارادہ ہے سمندر کا پھٹ جانا اور بارہ راہیں بنا دینا اور پانی کا پتھر کی طرح کھڑے ہو جانا یہ موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کی طاقت نہیں یہ اللہ کا ارادہ ہے پتھر سے چشموں کا پھوٹنا اور بارہ چشموں کا نکالانا یہ موسیٰ علیہ السلام کے ارادے سے نہیں یہ اللہ کا ارادہ ہے آسمان پر بادلوں کا سایہ کر دینا اور من و سلوہ کا اتر آ جانا یہ میرے اللہ کا ارادہ ہے اللہ اپنے نبی کو عزت دیتا ہے موجزے کے ساتھ ولی کو عزت دیتا ہے کرامت کے ساتھ لیکن کرامت نہ ولی کے ہاتھ کی طاقت سے معجزہ نہ نبی کے ہاتھ کی طاقت سے ہے پیچھے اللہ ہوتا ہے نظر انسان آتا ہے میرے رب نے کہا وما رمیت اذا رمیت ولكن اللہ رما اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی نے ریت اٹھائی بدر کی جنگ میں ریت اٹھائی اور یوں پھینکی کشاہت الوجوہ چہرے سا ہو جائیں اور وہ ایک مٹھی پر ریت ایک ہزار انسانوں کی آنکھوں میں جا پڑی اور سب کی آنکھیں چندھیا گئیں اور نظر نہیں آ رہا اور وہ گاجر مولی کی طرح کٹتے گئے اور باقی بھاگتے گئے تو میرے اللہ نے کہا میرے نبی ہاتھ تیرا نظر آ رہا تھا تو نظر آ رہا کہ تو نے ریت پھینکی اور سب کی آنکھوں میں پڑی میں تمہیں بتا رہا ہوں تو نے نہیں کیا تیرے اللہ نے کیا ہے وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رمیت فلم ولیکن اللہ قتلہم اور یہ نہ سمجھ کہ تیرے نہتھے صحابہ نے ستر قریشی قتل کر دیے اور ان کی ان کے ڈنڈے تلوار بن گئے اور ان کے سوٹے نیزے بن گئے اور ان کے کوڑے وہ تیر بن گئے نہیں نہیں انہوں نے نہیں قتل کیا تیرے رب نے انہیں قتل کیا ہے ولیکن اللہ قتلہم تیرے رب نے انہیں قتل کیا ہے تیرے رب نے تیرے لیے فرشتوں کو اتارا تھا اذ یوحی ربک الی الملائکت انی معاکم تیرے رب نے فرشتوں کو وہی بھیجی اور تیرے رب نے اعلان کیا گھبراؤ نہیں انی ممدکم من الملائکت مردفین میں فرشتے بھیج رہا ہوں لیکن یہ بھی سن لو فرشتوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا وما جعلہ اللہ اللہ الا الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم ومن نصر من عند فرشتے بھی کچھ نہیں کر سکتے جب تک تیرا اللہ نہ چاہے فرشتوں سے بھی تب ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے فرشتے بھی تب اپنی قوت کو ظاہر کر سکتے ہیں جب اللہ کا ارادہ ہوتا ہے ورنہ فرشتہ اور چیوٹی میرے رب کی نظر میں برابر میرے رب کی عزت کی قسم اسرائیل تو ایک مچھر نہیں مار سکتا میری جان کیسے نکال سکتا ہے اسرائیل ایک مکھی نہیں مار سکتا وہ تمہاری جان کیسے نکال سکتا ہے اسرائیل ایک پروانے کو نہیں مار سکتا وہ میری اور آپ کی جان کا کیسے مالک ہو سکتا ہے نہیں نہیں یہ اللہ ہے اللہ موتها لم تمت منامها الموت ويرسل الاخرى یہ تیرا اللہ ہے جو روحوں کو کھینچتا ہے دنیا اسباب کی ہے لہذا بیچ میں ملک الموت کو ڈالا ملک الموت تو مچھر نہ مارے تمہیں کہاں سے مارے تمہارا اللہ ہے جو روحوں کو کھینچتا ہے موت دیتا ہے اور موت تمہاری نیند کے وقت تمہاری روحوں کو باہر لے آتا ہے پھر جس کے لیے موت کا فیصلہ ہوتا ہے اس کی روح کو واپس نہیں بھیجتا اور جس سے زندہ کرنا ہوتا ہے اس کی روح کو واپس بھیج کر اسے نیند سے اٹھا کر بیدار کر دیتا ہے میرے بھائیو یہ انبیاء کا احسان عظیم ہے کہ وہ اللہ کا پتہ بتاتے ہیں یہ انبیاء کا احسان عظیم ہے وہ اللہ کا پتہ بتاتے ہیں یہ انبیاء کا احسان عظیم ہے کہ اللہ کی اطاعت کا راستہ بتاتے ہیں کیا پسند ہے کیا ناپسند میں کیا جانوں میری نظر میں تو دونوں برابر نظر آ رہے ہیں سود بھی تجارت بھی زنا بھی نکاح بھی جھوٹ بھی سچ بھی حلال بھی حرام بھی نبی کی نظر نے بتایا یہ حلال یہ حرام یہ نکاح یہ زنا یہ تجارت یہ سود یہ سچ یہ جھوٹ یہ جائز یہ ناجائز یہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں ہے یہ نبیوں کا احسان ہے جنہوں نے اللہ کو صحیح شکل میں بتایا کہ لا جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بھی اس میں لا ہوا جز لا ہوا کھل لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا یہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا ولا نوم ما السماوات وما الارض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم یہ نبی بتاتے ہیں کہ ایک ایک ایک ہے اللہ اللہ جو تمہیں سب سے بے نیاز کرے سب سے بیگانہ کرے سب سے کاٹ کر اپنا بنا لے اس کے در پہ جھکو دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی تم اللہ کو پالو یبنا آدم اتلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فاتك كل شيء وانا خیر لك من كل شيء میرے بندے یاد رکھ میں ملا تو تجھے سب کچھ ملا میں نہ ملا تو تمہیں کچھ نہ ملا میں ملا تو تیرا سارا تیرے کام بنے میں نہ ملا تیرا کچھ نہ بنا اللہ کو پا لینا میری زندگی کی منزل میری معراج ہے اور اللہ کا صحیح تعارف صرف نبی کرواتا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے نبیوں کی تعلیم مٹ گئی اور اللہ کا تصور بدل گیا آسمانی کتاب کے اٹھانے والے دو گروہ تھے ایک یہود کا ایک عیسائیوں کا یہودیوں نے اللہ کو کیسے پیش کیا الوقالت ابن اللہ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے عزیر اللہ کا بیٹا ہے جب اللہ نے ان کو سو سال مارا پھر سو سال بعد اٹھایا اور زندگی عطا فرمائی اور واپس ان کو شہر بھیجا تو ان کا یہ تو اللہ کا بیٹا ہے وقالت عزیر ابن اللہ اللہ نے تو ایک معجزہ دکھایا تھا کہ تیرا رب کیسے مارتا ہے کیسے اٹھاتا ہے کیسے زندگی کو لاتا ہے وہ دکھانا تھا وہ الٹے چل گئے ان کا عزیر اللہ کا بیٹا وقالت الیہود عزیر بن اللہ میرے اللہ کی نشانی کو الٹا لے لیا عزیر علیہ السلام بستی سے گزرے بستی پہ بخت نصر کا حملہ قتل ہوئے پڑے لوگ اور دھواں دیتی ہوئی بستی اور اور گرے ہوئے گھر گھروں دے اور دیواریں شکستہ محرابیں ٹوٹی اور لاشیں پڑے ہوئے تو عزیر کے زبان سے نکلا انا هذه اللہ بعد موتها انہیں اللہ کیسے زندہ کرے گا تو نبی کی بات تھی اللہ نے فوراً سمجھایا ابھی بتاتا ہوں تیرا رب کیسے زندہ کرے گا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ سفر میں ہیں توشہ دان روٹی انگور ساتھ گدھے پہ سوار ایک جگہ بھوک محسوس ہوئی گدھے کو درخت سے باندھا ایک ٹوٹا کھنڈر اس کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور توشہ دان نکالا اور روٹیوں کو توڑ کر پیالے میں ڈالا اور انگور کا رس ایسے رومال میں انگور رکھ کے ان کو ایسے نچوڑا تو انگوروں کا رس روٹی پہ گرایا اور پھر روٹی کو یوں رکھا کہ انگوروں کا رس روٹی میں رچ جائے یہ نرم ہو جائے پھر میں کھاؤں گا اور اتنی دیر میں آرام کروں یوں ٹوٹی دیوار سے یوں ٹیک لگائی سامنے ایک چھوٹی دیوار تھی اس پہ یوں پاؤں لٹکائے اور یوں ہو کر ایسے جیسے میں آپ کو نقشہ بتا رہا ہوں اے یوں آرام کے لیے لیٹے وہیں میرے اللہ نے روح کو نکالا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِعَتْعَام سو برس کے لیے اللہ نے روح نکال لی ثم باتھا سو سال کے بعد آنکھ کھلی تو ایسے ہی پڑے ہوئے عزیر کم لبستا کتنا سوئے ہو کہا جی یومن کہا جی ایک دن ایک دن پھر سورج کو دیکھا تو تھوڑا سا ڈھلا تھا جب سوئے تھے تو چڑھ رہا تھا جب آنکھ کھلی تو ڈھل رہا تھا کہ نہیں یا اللہ او یوم میرے خیال ہے میں آدھا دن سویا ہوں یہ کوئی چار پانچ گھنٹے تو میرے اللہ نے کہا بلست میں سویا ہے سویا نہیں جان نکال لی کاف کو سلایا اور اور ازیر کی جان نکال لی کاف سوئے اور یہ مر گئے اور موت کے بعد پھر اٹھایا کم فاماتہ اللہ موت دی کہا جی دن کا نہیں آدھا دن کا نہیں ایک سو برس فندر الى طعامك و شرابک لم يتصنع تیرا رب ہے انگور تو بڑی جلدی جھاگ چھوڑتا ہے اس لیے تو اس کی شراب بنتی اور سب سے اعلیٰ شراب انگور کی بنائی جاتی ہے کہ وہ جلدی خمیر پکڑتا ہے جلدی وہ گندا ہوتا ہے جلدی وہ جھاگ چھوڑتا ہے کہ تو نے انگور کا رس روٹی میں ڈالا تھا سو برس گزر گئے دیکھ رس بھی تازہ ہے روٹی بھی تازہ ہے فاندر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعله آیتا للناس تیرا گدا کدھر ہے گدا کدھر ہے کھوتا غیب روٹی موجود کھوتا غیب کا جو جی پتہ نہیں کدے گیا شاید چھوٹ چھوٹا آ گیا کہنے نہیں مرمر آ گیا ہے مرمر آ گیا ہے میں ابھی ابھی زندہ کروں گا انظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما تجھے موت زندگی دی تیرے جسم کو خراب نہیں ہونے دیا تیرے کھانے کو نہیں خراب ہونے دیا سو برس میں کتنی بارشیں آئیں کتنی رت بدلی کتنے موسم بدلے زمانے نے کتنی کروٹیں بدلی اور کتنے حادثات اور کتنے نیرنگی زمان کے کرتب لیکن اس جگہ پر نہ کسی انقلاب کو جرحت ہے آ سکے نہ کسی ہوا کے جھونکے کو جرت ہے کہ آ سکے نہ کسی سانپ بچھو کو طاقت ہے کہ منہ کر سکے نہ کسی شیر بھیڑیوں کو ہمت ہے کہ ادھر سے گزر سکے نہ وقت کی طاقتور اور بے رحم قانون جو ہر چیز کو پرانا کر دیتا ہے افلا ترون جديد کل جدید بعيد وياتيان بكل معود وقت وقت ایک بے رحم خنجر ہے بے رحم چھری ہے کند چھری ہے جو سسکا سسکا کے تڑپا تڑپا کے ذبح کر دے حلال کر دے اور برباد کر دے لیکن لیکن لیکن وقت میں طاقت نہیں کہ سو سال کے کتنے مہینے ان مہینوں کے کتنے دن ان دنوں کے کتنے گھنٹے ان گھنٹوں کے کتنے منٹ ان منٹ کے کتنے سیکنڈ گزرے سو سال میں کتنے لمحے گزرے کتنے منٹ گزرے کتنے گھنٹے اور کتنے ہفتے اور کتنے مہینے اور کتنے سال اور وقت میں مجال نہیں ہے کہ ازیر کی کسی چیز کو ہاتھ لگائے ہاں گدھے کے لیے حکم ہوا تو وقت نے اس کو اڑا دیا موت نے روح کو نکالا اور وقت نے اس کو بے رحم قانون کے حوالے کر دیا اور ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں بکھیر دیا عزیر انظر الى العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما تیرے سامنے زندہ کروں گا ہڈیاں ہڈیاں اس ہوا سے واپس لوں گا زمین سے واپس لوں گا اور ان جانوروں کے پیٹ سے نکالوں گا جنہوں نے تیرے تیرے گدے کی ہڈیوں کو نوچا یا بوٹیوں کو نوچا یا کھال کو نوچا ایک ایک چیز واپس لاؤں گا عزیر نے دیکھا کہ ہر ہر چیز واپس ہوئی اور ڈھانچے بنے اور گوشت چڑھا اور کھال چڑھی اور گدے نے کان ہلائے اور دم ہلائی اور زور سے نعرہ لگایا کہ دیکھ لیا فلما تبین له قال اعلم ان اللہ على كل شيء قدیر میں جان گیا میں جان گیا میرے مولا تو قادر قدیر تو قاہر قہار تو جابر جبار تو ہی ہے تو ہی ہے تیرے سوا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں اول بھی تو آخر بھی تو ظاہر بھی بھی تو تو باطن ذات و صفات ناقابل بیان ہیں ناقابل قیاس ہیں ناقابل تصور ہیں ناقابل تخیل ہیں ہائے سب سے بڑا ظلم ہوا اللہ کو نہیں پہچانا سب سے بڑا ظلم ہوا اللہ کو نہیں پہچانا روز اخبار میں ہے یہ قتل کر دیا یہ آگ لگا دی یہ زمین دبا لی وہاں یہ کر دیا وہاں وہ کر دیا یہ بڑے ظلم ہیں ہیں یہ بڑے ظلم ظلم ہائے سب سے بڑا بتاؤں اللہ کو نہیں پہچانا اللہ کو نہیں پہچانا اللہ کو نہیں پہچانا یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا بیٹا اللہ کا بیٹا سارے الوحیت توحید کا تصور گہنا دیا اللہ اور بیٹا یہ کیا چکر ہے اس کے بعد عیسائیت آئی اس نے وہی مکالا ملا جو یہودیوں نے ملا وکالت نسار المسیح ابن اللہ ان کا عیسا بھی اللہ کا بیٹا ازیر کے ساتھ زندگی کا معجزہ عیسی علیہ السلام کے ساتھ بن باپ کے پیدا ہونے کا معجزہ ایک باقرہ جوان خوبصورت بچی اپنے گھر میں ایک طرف ہے ایک نوجوان سامنے آتا ہے فتمثل لها بشرا سویا وہ ڈر کے کہتی ہیں تم کون ہو میرے پاس کیا لینے آئے ہو جواب آتا ہے انما انا رسول ربک لاهب لك غلاما زکیا میں اللہ کا فرشتہ ہوں مرد نہیں ہوں مجھ سے مت ڈرو مجھے عورت کی کوئی خواہش نہیں ہے میں مرد نہیں میں فرشتہ ہوں شکل انسانی ہے شکل مرد کی ہے میں اللہ کے امر سے تیرے بیٹے کا فیصلہ لے کر آیا ہوں عالت یو اللہ کو نہیں پہچانا اللہ کو نہیں پہچانا یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا بیٹا عزیر اللہ کا کا الوحیت توحید تصور گہنا دیا اللہ اور بیٹا یہ کیا چکر ہے اس کے بعد عیسائیت آئی اس نے وہی مکالا ملا جو یہودیوں نے ملا وقالت النصار المسیح ابن اللہ ان کا عیسیٰ بھی اللہ کا بیٹا عزیر کے ساتھ زندگی کا علیہ السلام کے ساتھ بن باپ کے پیدا ہونے کا معجزہ ایک باقرہ جوان خوبصورت بچی اپنے گھر میں ایک طرف ہے ایک نوجوان سامنے آتا ہے وہ ڈر کے کہتی ہیں تم کون ہو میرے پاس کیا لینے آئے ہو جواب آتا ہے غلاما زکیا میں اللہ کا فرشتہ ہوں مرد نہیں ہوں مجھ سے مت ڈرو مجھے عورت کی کوئی خواہش نہیں ہے میں مرد نہیں میں فرشتہ ہوں شکل انسانی ہے شکل مرد کی ہے میں اللہ کے امر سے تیرے بیٹے کا فیصلہ لے کر آیا ہوں قالت انا لی غلام ولم یم سستی بشر ولم اکو بغیہ تیرا دماغ خراب ہے تو پاگل دیوانہ ہے مجھے بچہ ہو سکتا ہے میں نیک لڑکی ہوں میں نیک لڑکی ہوں میرے نکاح نہیں ہے اور زنا ہو نہیں سکتا ہے تو حلال اور حرام یہ دو راستے ہیں اولاد کے پیدا ہونے کے حلال میرا ہوا نہیں حرام میں کر نہیں سکتی تو میرے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے قال کالا کا ہو جائے گا علي رب کا مسئلہ کوئی نہیں للناس تیرے تیرے رب رب کی کی نشانی ورحمتا رحمت امرا رحمتہ زمین آس بننے سے پہلے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ تیرا رب تجھے بن خامن بن شادی کے تجھے رب بیٹا دے گا اور تیرے رب کی نشانی ہوگا رحمت ہوگا اب وہ آگے بڑھے وہ گھبرا کے پیچھے ہٹیں اب آخری تو دیوار ہے دیوار سے پیچھے جا نہیں سکتی اور وہ دیوار سے لگ رہی اور کانپ رہی ہیں وہ رہے ڈرو نہیں ڈرو نہیں اور یہاں سے پکڑا ادھر دیکھو یہاں سے آستین سے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا آستین سے پکڑا اور یہاں پھونک ماری یہ کوئی شوبد ہے یہ کوئی جادو جی میں ساڑھے مدارے نہیں بیٹھے ہوں انڈے دے چڑی کٹ دے چوڑی پہلے لکا کے رکھی ہوں یہ کوئی شوبدہ بازی تھوڑا ہی ہے یہ کیا میرے رب کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے یہاں پھوک اس پھونک کو حمل سے کیا تعلق اس پھونک کو انسانی پیدائش سے کیا تعلق ہے ایک پھونک ہوئی ادھر پھونک ختم ہوئی ادھر حمل تیار ہو گیا حمل شروع نہیں ہوا تیار ہو گیا فن بھی مکان پسیا اور بھاگی ایک دور جگہ اہل مخاد جذع نخلا ایک کھجور کا خشک تنا اس کے ساتھ جا کر ٹیک لگائی اور ساتھ ہی بچہ پیدا ہو گیا چند لمحوں میں یہ سارا اتنی دیر لگی جتنی دیر میں مریم گھر سے بھاگی اور ایک ویران جگہ پہنچی اور ایک تنے سے ٹیک لگائی اور اس کے ساتھ یہ بچہ پیدا ہوا ہے یا لیتنی مت قبل منسیا ہائے میں مر جاتی میرا مرنا لوگ بھول جاتے کس منہ سے شہر جاؤں پھر فرشتہ آیا اب پردے میں آیا اب سامنے نہیں آیا کہ کچھ بے پردگی کا شک تھا شبہ تھا تو پیچھے آیا فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جال ربو کے تحت سریہ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريئا يا أخت هارون ما كان أبوك مرا صو وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون یہ پوری کہانی میرے رب نے اپنے قرآن میں سنائی اپنی کتاب میں سنائی تاکہ کوئی دیوانہ انکار نہ کر سکے جو انکار کرے وہ یا پاگل ہو یا دیوانہ ہو یا عقل کا دشمن ہو یا انسانی جامع سے نکلا ہوا انسانی شکل میں جانور ہو مریم اٹھ تیرے لیے چشمہ جاری ہے نہا دھو بچے کو نہلا یہ تنا ہے کھجور کا ایسے اوپر سے ننگا ہو چکا تھا کوئی اس کے اوپر شاخ نہیں کوئی ٹہنی نہیں کہا اس کو ذرا ہلاؤ جس کو ٹیک لگائے ہوئے تھے ذرا اس کو ہلاؤ جب ہلایا تو اس میں سے تر کھجوریں زمین پہ آ گئی تر و تازہ کا مریم تو نے دیکھا تیرے رب نے تجھے اس تنے سے کھجور کھلائی ہے جس پر کوئی شاخ نہیں جو رب بے شاخ کے تنے سے تجھے کھجوریں دے رہا ہے وہی بن خامن کے تجھے بیٹا دے رہا ہے آنکھ ٹھنڈی رکھ حوصلہ رکھ تسلی رکھ شہر جا لوگ آئیں گے تیرا گھیراؤ کریں گے جب وہ تا تجھے پکڑیں تو تم کہنا میرا روزہ ہے بچے سے بات کرو میرا روزہ ہے بچے سے بات کرو اب بچہ گود میں آئیں شہر میں مچا شور ارے مریم یا منہ کالا کر کے آ گئی ارے پاگل کہیں چھپ جاتی کہیں چھپ جاتی یہ بچے سمیت شہر میں آ گئی تجھے شرم نہ آئی نہ تجھے ماں کی عزت کا خیال نہ باپ کی عزت کا خیال نہ بھائی کی عزت کا خیال تین یا اختہ ہارون تین نسبتوں کو قرآن نے ذکر کیا اے ہارون کی بہن یا اختہ ہارون ماں کانا ابو کے مراسو ماں ما کانت امو کے بگیا تیرا بھائی نیک تیری ماں نیک تیرا باپ نیک یہ کیا منہ کالا کیا انگلی بچے کی طرف گئی ہونٹوں پہ انگلی رکھی اور پھر یوں اشارہ کیا پھر اور شور مشا پاگل ہو گئی ہے گناہ کو چھپانے کا طریقہ بھی نہیں آتا اب منہ کالا کیا تھا تو کوئی بہانہ تو بناتی کہ میرا چپکے سے نکاح ہو گیا تھا تو چلو ہم مان لیتے تو کہتی بچے سے بات کرو بچہ بھی کبھی بولا ہے ابھی یہ شور تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کی آواز گونجی اور پورے شہر پہ چھا گئی پورے شہر میں گونج پورے شہر میں گونج لاؤڈ سپیکر کے بغیر میں تو لاؤڈ سپیکر سے چند ہزار سے بول رہا ہوں لاؤڈ سپیکر کے بغیر چند گھنٹے کا معصوم بچہ بولا اور سارا شہر گونج اٹھا عبد اللہ سنو میں اللہ کا بندہ آتا نہیں الکتاب کتاب والا وجالنی مبارکہ برکتوں والا میں اللہ کا بندہ ہوں میں برکتوں والا ہوں میرے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا نماز کا حکم دیا ماں کی خدمت کا حکم دیا میرے لیے اللہ تعالیٰ نے سلامتی کو مقدر کر دیا پیدائش پر موت پر قیامت پر یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا نہ کہ اللہ کا بیٹا بد بختوں نے کہا عیسا اللہ کا بیٹا ہے اللہ کے تصور کو کہنا دیا اللہ بھی کریں دے یہی تصور آج پھیل گیا ہے کیا ظلم و ستم ہے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور پر امید اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور کو پکارنا اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور سے امیدیں باندھنا اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور کو بھی اپنی مشکلات کے حل کرنے کے لیے حاجت روا سمجھنا اس سے بڑا ظلم دھرتی پہ اور کون ہوگا جب میرا اللہ زندہ موجود قائم موجود دائم موجود خزانوں کے ساتھ موجود کیا خزانے کم پڑ گئے کیا خزانے ختم ہو گئے کیا عزتیں کم ہو گئیں کیا تھک کے آرام کرنے چلا گیا کیا کوئی شریف مقابلے میں آ گیا کیا اس کا کوئی ٹکر کا اور خدا سامنے آ گیا یا اس کا کوئی وزیر بن گیا یا کوئی مشیر بن گیا وہ تو پہلے دن سے اعلان کر رہا ہے کوئی کوئی کوئی نہیں نہیں نہیں اس کے سامنے اس کی ٹکر کا حل تعلم لہو ہے کوئی اس کی ٹکر کا نہیں نہیں کوئی نہیں سما ہو الہ یخشا ولا رب یرجا ولا ولا حاجب یرشا وزیر احد سمد کوئی اس کے مقابلے میں خدا نہیں کوئی حاجت روا نہیں کوئی اس کی ٹکر کا نہیں کوئی حاجات کو پورا کرنے والا نہیں کوئی مشکلوں کو سلجھانے والا نہیں کوئی مشکلوں سے نکالنے والا نہیں ایک ایک ایک ایک یہ سوا لاکھ نبیوں کا پیغام تھا آج مسلمان ہی بھلا کے بیٹھا ہوا ہے مسلمان ہی بھلا کے بیٹھا ہوا ہے ہائے ہائے کیا ظلم و ستم ہو گیا ہے یہ بھی ظلم ہے میرے رب نے کہا ان الشرک لظلم عظیم شرک دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے سب سے بڑا ظلم ہے یا تو میرے اللہ نے کہہ دیا ہوتا ہوں میں تھوڑی نہیں سننی ایک عام مثال ہے ساڑی سندا نہیں تھوڑی موڑیندا نہیں ہے کیوں او جی ساڑی تا سندا نہیں تو تھوڑی موڑیندا نہیں جیں دی مرضی موڑ چھڑے انہوں کوئی باہر ہے کسی کا پابند ہے کسی سے دبا ہوا ہے کوئی اس پر وزن ہے یا الناس انتم الفقراء اللہ واللہ هو الغنی ارے تم فقیر ہو وہ غنی ہے پھر یہ تصور ایسا چھا گیا کہ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پکارنا شروع کر دیا اللہ کو چھوڑ کے ازیر کو پکارنا شروع کر دیا پھر فاران کی چوٹیوں سے اور مکہ کی وادی سے صفا مروہ کے دامن سے ایک آواز بلند ہوئی ایک یتیم آیا ایک محسن آیا ایک کائنات کا سردار آیا عالم کو روشنیاں دینے والا آیا اللہ کا حبیب آیا محمد بن عبداللہ آیا جو سارے عالم کا سید بھی سردار بھی طاہا بھی یاسین بھی ابو القاسم بھی اور ماہی بھی اور مبشر بھی اور نذیر بھی اور فاتح بھی اور خاتم بھی اور حاشر بھی اور عاقب بھی اور محمد بھی اور احمد بھی اور نذیر بھی اور بشیر بھی اور مزمل بھی وہ مدثر بھی وہ طاہا بھی وہ یاسین بھی وہ ابو القاسم بھی وہ شاہد بھی وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی وہ رحمت للعالمین بھی وہ للعالمین نذیر بھی وہ اولین آخرین کا رسول بھی اللہ کا جھنڈا اٹھانے والا جنت کی چابی کا مالک اللہ کے جھنڈے کا حامل مقام محمود جس کا منتظر شفاعت کبرا جس کی منتظر میدان محشر جس کا منتظر گناگاروں کی امید و آخری امید نافرمانوں کی آخری امید گناگاروں کی آخری امید جس کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہو جس کی شفاعت کے بغیر پل سرات پار نہ ہو جس کی شفاعت کے بغیر جنت کا در نہ کھلے جس کی شفاعت کے بغیر بغیر جنت کے مقامات نہ طے ہوں مقام محمود جس کے لیے بے قرار ہو آسا آسا کا رب کا مقام محمودہ شفاعت کبرا جس کے انتظار میں ہو میدان معاشر جس کے انتظار میں ہو جو ایک قدم اٹھائے تو پہلے آسمان پر پہنچے دوسرا قدم اٹھائے تو دوسرے آسمان پر پہنچے تیسرا قدم اٹھائے تو چوتھے آسمان پر اور قدم اٹھائے تو پانچویں آسمان پر اور چھٹا قدم اٹھائے تو چھٹے آسمان پر اور ساتویں قدم پر سات آسمان جس کے تلے روند دیے جائیں اور سدرت المنتہا پہ جبریل بھی آنکھیں پھٹی اور حیرت زدہ اور اور اور اور خوف زدہ کہ اب آگے آگے آگے تو ایک بالشت اوپر کوئی چلا جائے تو جبریل کا پر بھی اوپر چلا جائے تو جل کے راک ہو جائے کون اوپر جائے سب سے مقرب فرشتہ جبریل وہ بھی ایک بالشت سدرت المنتہا سے اوپر جانے کی کوشش کرے تو سارا وجود جل کے راک ہو جائے سدرت المنتہا پہ جبریل کی بس ہو گئی اور ساری اس کی روحانیت اور اس کی طاقت کیا جبریل ہے سب سے بڑا فرشتہ سب سے بڑا فرشتہ اصلی قد پہ آ جائے اصلی قد پہ آ جائے تو پاؤں زمین پہ ہوں اور اس کا سر عرش کے ساتھ جا کر ٹکرائے یہ فاصلے کون ناپے اس کائنات کے فاصلے اتنے خوفناک اور محیب ہیں کہ لاکھوں نے کروڑوں نے اربوں نوری سال کی مسافتیں ہیں اربوں نوری سال نوری سال کیا بلا ہے روشنی کی رفتار ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل فی سیکنڈ کی رفتار سے ارب ہا ارب سال اڑو تو تم یہ کائنات کا پتہ نہیں لگا سکتا ہوا اور جبریل کو الوداع کہتا ہوا اوپر کی طرف محب پرواز ہے المنتہا بھی حیران ہے ملائکہ بھی حیران ہے انبیاء بھی حیران ہے اور اللہ کا عرش باغ باغ ہے آج پہلی ہستی ہے جس کے قدم اللہ کے عرش پر پڑنے والے ہیں آج پہلی ہستی ہے جس کے قدموں نے عرش کو روندنا ہے اور جس کے پاؤں تلے عرش روندا جائے گا پھر عرش کے در کھلے اور پھر اللہ کا حبیب عرش کے اوپر ہے پھر عرش کے اوپر کوئی اللہ بیٹھا ہوا تھوڑا ہے وہ لا مکان ہے وہ لا زمان ہے <clears throat> عرش کے اوپر ستر ہزار نور کے پردے ہیں پھر وہ پردے اٹھتے ہیں اور حبیب اور محبوب آمنے سامنے ہو جاتے ہیں یہ وہ ہے یہ وہ ہے جس کے جسم کی اتنی بلند پرواز ہے یہ جسم کی پرواز ہے کہ ساتھوں آسمان سے گئے چلے گئے یہ جسم کے ساتھ ہے اور روح کی پرواز تو اب شروع ہوئی ہے یہ روح کی پرواز ہے کہ اللہ کو آنکھوں سے دیکھ کر ہم کلام ہو رہے ہیں اللہ کو آنکھوں سے دیکھ کر بات سن رہے ہیں بات کر رہے ہیں مکالمے ہو رہے ہیں اللہ کے کلیم پر اللہ کے موسا پر کلیم اللہ نبی اللہ رسول اللہ پانچ نبیوں میں نمبر آنے والا علیہ السلام کا کوہ طور پہ تجلی پڑی اور وہاں سے الٹ کر موسیٰ علیہ السلام پر پڑی خر موسیٰ سائقہ چالیس دن موسیٰ علیہ السلام کو ہوش نہیں آیا ہے چالیس دن کے بعد جا کے ہوش آیا ہے یہ کیسی ہستی ہے یہ کیسا سینہ ہے یہ کیسا رسول ہے یہ کیا عظیم ذات ہے اتنی بلندیوں پہ جا کر اپ یہ اپنے جسم سے پہنچا پھر جب میرے اللہ نے نور کے پردے ہٹائے اور اللہ سامنے آیا تب روح کی طاقت ہے کہ اللہ کا دیدار ہو رہا ہے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اللہ سے بات ہو رہی ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات اوپر سے جواب آ رہا ہے السلام علیک ایوہ النبی وہ کیا ہستی ہے جس کو اللہ سلام کہے وہ کیا ذات ہے جس کو اللہ سلام کرے یہ وہی ذات ہے جسے تم نے بازاروں سے نکال دیا یہ وہی ہستی ہے جسے تم نے گھروں سے نکال دیا یہ وہی ہستی ہے جسے تم نے سیاست سے نکال دیا تجارت سے نکال دیا زراعت سے نکال دیا شادیوں سے نکال دیا خوشیوں سے نکال دیا غمیوں سے نکال دیا وجود سے نکال دیا فیصلہ باد سے نکال دیا یہ وہی ہستی ہے جو تمہارے لیے رو رو جس کا سینہ پھٹ گیا جس کی آہوں نے عرش ہلا دیا سات آسمان کے دروازے کھٹ کھٹائے نہیں ان کی ان کی آہوں نے سات آسمانوں کے در توڑ کے رکھ دیے عرش کے دروازے توڑ کے رکھ دیے اور اوپر سے میرے اللہ کو قرآن اتارنا پڑا فلا تذهب نفسك حسرات او میرے حبیب ان کی خاطر اتنا نہ رو کے تو خود مر جائے جو تمہارے غم میں ایسا رویا ہے کہ میرے اللہ کو کہنا پڑا اتنا کیوں روئے جا رہا ہے کہ کہیں تو خود نہ مر جائے نہیں نہیں نہیں مجھے اتنا غم نہیں چاہیے تیرا ان لا تحدی من احباب ہدایت تیرا کام نہیں ہے ہدایت میرا کام ہے جس کو چاہوں گا دوں گا تو پیغام پہنچا لستا علیہم بے مسیطر ما انت علیہم بے جبار ما انت علیہم بے وکیل ان علیکا الا البلاغ بلغ ما انزل علیکا من ربک تو میرا پیغام پہنچا تو اتنا درد کیوں اٹھاتا ہے اتنی آہیں کیوں بھرتا ہے اتنے آنسو کیوں گراتا ہے اتنی کیوں دکھ درد جھیلتا ہے یہ میرا نظام ہے تو پیغام پہنچا پر وہ پھر بھی پھر بھی رویا اور آخر دم تک رویا اور آخری پل تک رویا اور آخری گھڑیوں تک رویا اور دشمنوں کے لیے بھی رویا اور غیروں کے لیے بھی رویا اور اپنوں کے لیے بھی رویا اور اس کے آنسو بہتے بہتے ہے تعبیر کہاں سے لاؤں آپ کے غم کی میرے پاس تعبیرات کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے نہ کسی کے پاس ہوں گی میں تو ویسے بھی کوئی عالم نہیں ہوں نہ میں کوئی ادیب و خطیب ہوں ہاں ایک فریادی ہوں جو کبھی کبھی آپ کے سامنے فریاد کرتا ہوں ارے بھائیو اللہ کو راضی کر لو ارے اس کے رسول کی غلامی میں آ جاؤ میرے پاس نہ کوئی مضامین ہیں نہ کوئی علمی نقطے ہیں اور نہ کوئی میرے پاس ادب اور خطابت کے جوہر ہیں میں ہر جب کبھی جمعہ پڑھاؤں میں ایک ہی مضمون تمہیں سناتا ہوں او بھائی اللہ کو راضی کرو بھائی اللہ کو راضی کر لو اس کے حبیب کو راضی کر لو یہ اس کا احسان عظیم ہے جو اوپر جا کر بھی تمہاری بات کر کر رہا ہے اوپر جا بھی تمہیں یاد کر رہا ہے اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی تمہیں یاد کر رہا ہے اور معاشر کے میدان میں جب ہر نبی بھی نفسی نفسی پکارے گا وہ اس وقت بھی امتی امتی کا نوحہ اپنے رب کو سنائے گا یہ میرے حبیب نے ساری کائنات پر احسان کیا اور میرے اللہ کی توحید کو بیان کیا کہ سنو سنو کوئی بیٹا نہیں کوئی بیوی نہیں کیا ہے یہود کی تعبیر ازیر اللہ کا بیٹا عیسائیوں کی تعبیر عیسا اللہ کا بیٹا میرے نبی کی تعبیر میرے نبی نے کہا اللہ کیسا ہے اللہ کیسا ہے تو میرے نبی نے کہا قل هو الله احد احد اللہ اللہ کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی اس کا بیٹا کوئی نہیں لم لمت کوئی اس کا باپ کوئی نہیں کوئی اس کی ماں کوئی نہیں کوئی اس کا بیٹا کوئی نہیں کوئی اس کی بیٹی کوئی نہیں لم يتخذ تخصہ ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا یہ میرے نبی کا احسان عظیم کہ انہوں نے بتایا کہ اللہ کیسا ہے اللہ کیسا ہے کہ وہ احد احد وہ وہ احد احد کون سا احد احد کسے کہیں جس کا مثل کوئی نہ ہو واحد کسے کہیں جس کا شریک کوئی نہ ہو <coughs> یہ اللہ کے نبی کا احسان عظیم ہوا کہ اللہ کا تعارف کروا گئے کہ تمہارا اللہ احد ہے ہے ہے سمد لم لم یلد یولد ہے مان لو مان لو اس کی مان لو کیسے مانے کہ جیسے میں لے کر آیا ہوں زندگی ویسے مان لو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں میرے میرے میرے پیچھے چلنے پر ہیں عرب ہو یا عجم ہو سید ہو قریشی ہو پٹھان راجپوت بادشاہ صدر وزیر ہو جس سے اب عزت بلندی کامیابی چاہیے اور اللہ تک پہنچنا ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو اپنے لیے عزت سمجھے اور اس میں اپنے آپ کو ڈھالے تو دنیا بھی اس کی ہے آخرت بھی اس کی ہے یہ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کی محنت ہے اس کو اپنے اندر اتارنے کی محنت ہے اس میں ڈھل جانے کی محنت ہے کہ اپنی مرضی سے باہر آ جاؤ باہر آ جاؤ باہر آ جاؤ اللہ کے نبی کی غلامی میں آ جاؤ اللہ نے لذتوں کا جہان آگے رکھا ہوا ہے اللہ کا بڑا حق ہے بنانے والے کا حق ہوتا ہے اس نے مجھے بنایا ہے اس لیے تو ماں باپ کا حق رکھا ہے حالانکہ ماں باپ بناتے نہیں ماں باپ بننے کا ذریعہ ہے ماں باپ بننے کا ذریعہ ہے اس وجہ سے اللہ نے ان کا اتنا حق رکھ دیا ہے کہ نفل نماز میں ماں بلائے تو نماز توڑ دو کہو جی اماں اور میرے نبی نے کہا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا ان پہ اللہ کی لانت ہے ان پہ فرشتوں کی لانت ہے ان پہ زمین آسمان کی لانت ہے نہ ان کی نماز قبول ہوگی نہ روزہ قبول ہوگا نہ صدقہ قبول ہوگا اور میرے نبی نے کہا میری اگر ماں ہوتی اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسے اطاعت فرما برداری کرتا کہ عشاء کی نماز کے لیے مسلح پہ ہوتا فرض اور صورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کی کھڑکی کھلتی اور میری ماں منہ نکال کے مجھے کہتی محمد تو میں نماز توڑ دیتا میں کہتا جی اما جی میں نماز پیچھے پوری کروں گا پہلے آپ کی سنوں گا ماں باپ کا حق بھی اس لیے ہے کہ یہ وجود میں آنے کا ذریعہ ہے آپ نے فرمایا عمر عمر تیرے دور میں ایک آدمی آئے گا اس کا نام ہوگا اویس اس کا قبیلہ ہوگا کرم اس کی شاخ ہوگی مراد جب وہ آئے تو اس سے دعا کرانا جب وہ ہاتھ لوٹاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا اور لوگ جنت میں جائیں گے اللہ اسے روک لے گا وہ کہے گا یہ اللہ مجھے کیوں روکا ہے تو اللہ کہے گا تو شفاعت کر تیرے تو فیل لاکھوں لوگوں کو جنت میں ڈالوں گا عمر نے پوچھا یا رسول اللہ یہ مقام کیسے ملا کہ ماں کی خدمت سے ملا ہے اللہ کا حق پہچانو ماں باپ کا حق پہچانو اللہ کے رسول کا حق پہچانو میرے اللہ نے جس چیز سے روکا ہے اس سے اعلیٰ نظام آگے بنایا ہوا ہے کہ حرام نہ کھاؤ میں خود تمہیں کھلانے والا ہوں حرام نہ پیو میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں شراب پلانے والا ہوں زنا نہ کرو میں نے تمہارے لیے جنت کی پاک بیویاں تیار کر رکھ کے رکھی ہیں میں خود تمہارا نکاح کروں گا عین ملک مال پہ بکنا جاؤ میں تمہارے لیے ملک تیار کر کے بیٹھا ہوں بھائی دار و ملکن کبیرا تمہارے لیے ملک بھی تیار ہے نعمتیں بھی تیار ہیں لباس بھی تیار ہے تھوڑی دیر صبر تھوڑی دیر صبر ان آنکھوں کو جھکانا سیکھو تو میں اپنا دیدار کراؤں گا جو آنکھ بے غیرت ہو گئی وہ اللہ کا دیدار نہیں کر سکتی ان کانوں کو موسیقی سے بچاؤ تو میں جنت کے نغمے سناؤں گا اس زبان کو حرام سے بچاؤ تو میں ان قریب اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا وہ سکا ہوں رب ہوں شرابن تہورا اس لباس اس جسم کو حرام سے بچاؤ ثیاب و سندس میں تمہیں خود جنت کے ریشمی لباس پہناؤں گا تمہیں جنت کے کنگن پہناؤں گا تمہیں جنت کی عزتیں دوں گا تمہیں جنت کے تختوں پہ بٹھاؤں گا نیچے دیکھو گے چلتی نہریں ابلتے چشمے اوپر دیکھو گے سائے پھیلے ہوئے پھل جھکے ہوئے خوشے پکے ہوئے آگے دیکھو گے پرندے اڑتے ہوئے ڈاروں کے ڈار قطاروں کی قطار سامنے دیکھو گے غلام کھڑے ہوئے کمر بند چاکو چوبند قالین بچھے ہوئے گاؤ تکیے لگے ہوئے قالین بچھے ہوئے تشتریاں دھری ہوئیں پھلوں سے سجی ہوئیں سرائیاں بھری ہوئیں جام رکھے ہوئے دائیں بائیں دیکھو گے جنت کی حسین لڑکیاں جو سمندر میں تھوک ڈالیں سمندر میٹھے ہو جائیں سورج کو انگلی دکھائیں سورج بے نور ہو جائے مردوں سے بات کریں مردے زندہ ہو جائیں زندوں کو جھلک دکھائیں زندوں کے کلیجے پھٹ جائیں کلائی اندھیروں میں ظاہر کریں اندھیرے روشنیوں میں تبدیل ہو جائیں اپنا خامند بلائے اور اس کی طرف چل کے آئیں تو ہر قدم میں ہر قدم میں ہر قدم میں ایک ایک لاکھ قسم کے ناز و انداز تمہیں دکھائیں بحور عین کا یہ میں نے تمہارے لیے تیار کر کے بٹھا دیے ہیں تم صبر تو کرو تو میرے بھائیو اللہ سے صدق اللہ کو اپنا بنا لو اس تک جانے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے یہ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کی محنت ہے اس کے لیے محنت کرو اس کے لیے کوشش کرو اللہ کی راہوں میں پھرو اللہ تمہیں اپنا تعلق دے گا پھر زندگی کی اور بہار دیکھو گے اور مزے دیکھو گے نظر اٹھانے کی لذت دیکھی ہے محسوس کی کی ہے جب تمہیں نظر جھکانے لذت کا پتہ چل گیا تو میرے رب کی قسم ایک نیا جہان دیکھو گے تم نے گانے کی لذت تو سنی ہے محسوس کی ہے لیکن لیکن لیکن جب تمہیں قرآن کی لذت آ گئی تو یہ سب تمہیں غلازت کے ڈھیر نظر آئیں گے تم نے دنیا کی روٹیوں کی لذت کو چکھا ہے جس دن اللہ کی یاد کی لذت زبان پہ آ گئی تمہیں ساری لذتیں بھول جائیں گی رات کو ننگی فلمیں دیکھنے کی لذت تم نے چکھی ہے رات کو مسلح پہ تڑپنے کی لذت جس دن مل گئی تمہیں جہان ہی اور نظر آئے گا ایسے تو نہیں لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے نیزوں پہ سر چڑھ گئے ایسے تو نہیں خاک و خون میں لوٹ گئے ایسے تو نہیں کربلاؤں کی داستان یہ بھلائی جا سکنے والی داستانیں ہیں ایسے تو نہیں ہیں یہ ایک کربلا نہیں ہے حسین والی ارے لاکھوں کربلائیں قائم ہوئی ہیں وہ ایک ممتاز ہے ایک منفرد ہے لیکن اللہ پہ مر مٹنے والوں کی داستانیں تم قیامت کے دن دیکھو گے وہ کیسی عزت اور شان سے اٹھتے ہیں اور اپنی لذتوں چاہتوں کے غلام کیسے ذلیل ہو کر اٹھتے ہیں قیامت کے دن دیکھنے سے پہلے یہیں توبہ کر کے دیکھ لو اللہ راضی ہو جائے گا توبہ کرتے ہو ارے توبہ تو کر لیا کرو بھائی تو ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ الحمد عباده اصطفى <coughs> أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم <coughs> بسم الله الرحمن الرحيم <coughs> قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا أو كما قال <coughs> الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة والزبير في الجنة وطلحة في الجنة وصاد بن أبي وقاص في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة وصيد بن زيد أبو الأعور في الجنة أولئك حزب الله الا الا ان ان حزب حزب الله الله هم هم المفلحون الغالبون اللهم انا نسالك خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله تعالى عليه وعلى اله وعلى صحابه وعلى ازواجه وعلى ذرياته وعلى الخلفاء الراشدين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أزواجه وعلى الخلفاء الراشدين المهديين وعلى عترته الطاهرين الطيبين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله